جناب ابو محمد بن عامر بن حریس اپنے دادا حریس سے جو بنی عزرہ کے آدمی تھے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور لکیر کھینچنے والی حدیث بیان کی سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملی جس سے ہم اس حدیث کو تقویت دے سکیں اور یہ صرف اسی سنت سے مروی ہے ابن مدینی نے کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے کہا کہ محدثین اس کے راوی میں اختلاف کرتے ہیں آیا یہ ابو محمد بن عمر بن حریس ہے یا کوئی اور تو انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کہا مجھے ابو محمد بن عمر ہی یاد ہے سفیان نے کہا کہ اسماعیل بن امیہ کی وفات کے بعد ایک آدمی آیا اور اس آنے والے شیخ نے ابو محمد کو طلب کیا وہ مل گیا اور اس حدیث کے متعلق پوچھا مگر اسے اشتباہ ہو گیا یعنی وہ اسے صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکا امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے کئی بار خط کھینچنے کا اوس بیان کیا تو کہا کہ اس طرح عرض میں کھینچا جائے جیسے کہ ہلال ہوتا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا میں نے مسدد سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن داود خوریبی نے کہا کہ یہ خط طول میں کھینچا جائے ابو داود رحمہ اللہ نے کہا میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے کئی بار اس خط کی صفت یہ بتائی کہ وہ عرض میں ہو اور ہلال کی مانند گولائی میں ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چھ سو